معبود قرار دے لو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو آپ کو منزہ سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے علم میں جو آپ کے نفس میں ہیں اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہیں میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلبی اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز ان لوگوں کی موجودگی میں خطاب فرما رہے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو اللہ بنا رکھا تھا یہ نصارہ کو ڈنکے کی چوٹ تحدید و توبیخ ہے قطع رحمہ اللہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ حید یعنی یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا صلاح ملے گا سدی اللہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب اور جواب دنیا میں ہے ابن جریر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اس واقعے سے متعلق ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور ابن جریر نے اس پر دو طرح سے استدلال کیا ہے ایک تو یہ کہ کلام لفظ ماضی یعنی قالا کے ساتھ ہے دوسرے یہ کہ قول تعالی ان تو وہ ان تغفر لہم یعنی کلام شرطیہ ہے اور بات دنیا ہی میں ہوئی ہوگی جب تو عذاب یا مغفرت کی شرط آخرت کے لیے اٹھا رکھی گئی لیکن یہ دونوں دلیلیں غور طلب ہیں اس لیے کہ لفظ ماضی ہو تو کیا ہوا قیامت کے اکثر امور لفظ ماضی ہی سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ وقوع اور ثبوت پر دلیل کافی بن سکے رہا ان تعذبہم کا شرطیہ کلام سو اس سے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ان گنہگاروں سے بیزاری ظاہر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ان میں نافذ ہونا ظاہر کیا گیا ہے اور شرط پر کسی چیز کا متعلق ہونا وقوع چیز کے لیے مقتدہ نہیں ہو سکتا آیات قرآنی میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں قطادہ رحمہ اللہ کا جو بیان ہے وہ زیادہ صاف ہے کہ قیامت کے دن کا مکالمہ ہے تاکہ قیامت کے دن سب کے سامنے نصارہ کا پول کھل جائے اور تحدید و توبیخ ہو سکے ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں بلائی جائیں گی پھر عیسیٰ علیہ السلام طلب کیے جائیں گے ان پر اظہار احسان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اقرار فرمائیں گے پھر اللہ پاک ان سے یہ سوال بالا فرمائیں گے تو وہ انکار کریں گے کہ میں نے اپنی امت سے اپنی پرستش کے لیے نہیں کہا تھا اب نصارہ بلائے جائیں گے ان سے باس پرس ہوگی وہ کہیں گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایسا حکم دیا تھا یہ سن کر خوف کے مارے عیسیٰ علیہ السلام کے سر اور جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے فرشتے ان بالوں کو تھام لیں گے اور یہ نصارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہزار سال تک پاؤں جوڑے بٹھائے رکھے جائیں گے حتیٰ کہ ان پر حجت قائم ہو جائے گی اور اصلیت ان کے سامنے آ جائے گی کد بیانی کی سزا میں سلیب کو ان کا پیشوا بنا دیا جائے گا پھر یہ لوگ دوزخ کی طرف ہاکے جائیں گے نسل اللہ العافیہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں وقول سبحانہ کا میں بحق اس جواب میں حسن ادب کی کس قدر توفیق عنایت ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیسی اچھی دلیل القاع کی گئی ہے کہ اے اللہ جس بات کا مجھے کوئی حق نہیں آخر میں ایسی بات کیسے کہتا ولو فردنا اگر میں نے ایسا کہا بھی ہوگا تو ضرور آپ جانتے ہی ہوں گے بلکہ جانتے ہیں کیونکہ آپ پر تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں لیکن میں آپ کے ارادے کو نہیں جان سکتا جو آپ کے نفس میں ہے جو کچھ آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے ان سے ایک حرف بھی زیادہ نہیں کہا میں نے تو یہی کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں میں جب تک ان میں رہا یعنی دنیا میں ان کے اعمال کا نگران رہا اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا یعنی آسمانوں کی طرف تو اب آپ ان کے نگران کار ہو گئے اور آپ تو ہر بات کے نگران ہیں صحیح بخاری مسلم نیز ترمیدی وغیرہ میں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں قیامت کے روز تم ننگے اور غیر مختون یعنی بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ پیدائش کے وقت ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اب میری امت کے چند لوگ لائے جائیں گے جنہیں دوزخ کی نشانی کے طور پر بائیں طرف رکھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کی سنت کو چھوڑ کر کیا کیا بدعتیں ان لوگوں نے جاری کیں تو میں ایک بندہ صالح کی طرح یہی کہوں گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہا جائے گا کہ آپ کے بعد لوگ مرتد اور بدعتی ہو گئے تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلم قولہ ان تعذبہم الى آخری یہ کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر متضمن ہے کہ وہ جو چاہے کریں وہ سب سے پوچھ سکتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا نیز یہ کلام نصارہ سے بیزاری پر بھی مشتمل ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور اللہ کا بیٹا اور مریم علیہ السلام یعنی ان کی والدہ کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا تھا نعوذ باللہ من هذا الشرک اللہ کے پناہ اس شرک سے جو ظلم عظیم ہے اس آیت کی بڑی شان ہے حدیث میں ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اسی آیت کو نماز میں پڑھتے رہے چنانچہ مستد احمد نیز سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اسی آیت کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ رکوع اور سجدے میں بھی یہی آیت پڑھی صبح کو جب اس کی وجہ میں نے پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب عز و جل سے شفاعت امت کے لیے سوال کرتا رہا چنانچہ شرک کے سوا سب کو بخشنے کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا جسرہ دجاجہ سے مروی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کے بعد لوگ اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنے لگے اب رسول اللہ اپنے مسکن پر جا بیٹھے اور جب دیکھا کہ لوگ اپنے گھر چلے گئے ہیں تو پھر مسلح پر آ کر نماز پہ مشغول ہو گئے اب میں بھی آ گیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا رسول اللہ نے سیدھی طرف ہو جانے کا اشارہ کیا میں آپ کی سیدھی طرف ہو گیا پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے بائیں طرف ہو جانے کا اشارہ کیا اب ہم تینوں اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنے لگے لیکن رسول اللہ نے نماز میں ایک ہی آیت جو شروع کی تو اسی کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی میں نے اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رات بھر ایک ہی آیت پڑھنے کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں انہوں نے کہا نہیں جب تک رسول اللہ از خود بیان نہ فرمائیں میں تو نہیں پوچھوں گا اب میں نے جرت کر کے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان سارا قرآن آپ کے سینے میں ہے لیکن آپ قرآن کی صرف ایک ہی آیت پڑھ رہے تھے اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس پر اعتراض کر بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا جواب ملا تو فرمایا کہ جس بات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اگر اس کو تم لوگ سن پاؤ تو اکثر تو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ لے لو گے میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا اس کی خوشخبری نہ پہنچا دوں فرمایا ہاں پہنچا دو میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اگر لوگوں کو یہ بات پہنچا دی جائے گی تو عبادت ہی چھوڑ بیٹھیں گے تو رسول اللہ نے مجھے واپس بلا لیا اور وہ آیت یہ تھی یعنی جس کو آپ بار بار ساری رات پڑھتے رہے ان تو عزب ہم فن ہم ابادق و ان تغفر فرحم فن تھل عزیز الحکیم یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ امتی اے میرے رب میری امت اور زار زار رو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل علیہ السلام آ کر رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو رسول اللہ نے جو جواب دینا تھا جبریل علیہ السلام کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد سے جا کر کہو کہ ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کریں گے اور دل نہ دکھائیں گے یہ تمام روایتیں مستد احمد نیسر ابن ماجہ نسائی اور صحیح مسلم میں ہیں